وہ بالکل سادہ سی کتاب تھی اچھا ہم بھی سمجھتے تھے کہ یار یہ سادہ سے انسان ہے ولی اللہ انسان ہے تو انہوں نے جو سنا جو سادہ باتیں تھی وہ لکھ دی اب ان کی اس کتاب کا حلیہ بالکل انہوں نے سارا چینج کر دیا اس کی تقریر کی جا رہی ہے تفاصیر کے اور بڑی بڑی یعنی شروحات ہے بخاری شریف مسلم شریف ان کے حوالہ جات بزرگوں کی بڑی بڑی جو عربی کی کتابیں ہیں ان کے حوالہ جات جی یہ تقریب دینے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے دور میں جو لوگ کتاب پڑھیں وہ یہ سمجھے کہ اجلاس قاری صاحب تو بہت بڑی امام تھے وقت کے امام ہاں جی۔ تھے بالکل یہ یہ بڑی دوگلا پالیسی ہے ذرا مجھے یہ تو سمجھائے کیا ہو رہا ہے حضور میں گزارش کروں یاد میں دو لفظوں میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ انگریز کا ایک سیاسی نظام ہے دنیا میں میں وہاں پر مظفر گڑھ بھی میرے خیال میں یاد کی تھی انگریز کا سیاسی نظام جو ہے نا دنیا میں جی، جی۔ سب سا سب سے پہلا اولین مقصد اس کا وہی ہے اصلی مقصود اس کا وہی ہے اپنی حکومت دوسرے لفظوں میں جی، وہ اپنی حکومت کے لیے ہی یہ ساری باقی جو کچھ تگو دو ہے کرتا ہے یہ سکول کالج یونیورسٹیاں تعلیم ہے باقی جو ماحول وہ بناتا ہے صرف اپنے انہوں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ ہمارے سکول کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ایک جی۔ کھیپ تیار ہو جائے جو فکر و عمل میں انگریز ہو نسل ہندوستانی ہو یہ ہونے کا قول جو ہے بکواس یہ عام مطلب مشہور تو جی، جی، اب یہ ہے کہ انہوں نے اس مقصد کے لیے مختلف حربے اختیار کیے ہوئے ہیں یہ ریونڈ والی جماعت جو کہ ان کی سیاست اور حکومت کے ساتھ متفق لوگ ہیں اور یہ سابی پگ والے جو ہمیشہ بارہا اس کا یعنی تکرار کرتے ہیں کہ ہم مذہب غیر سیاسی لوگ ہیں ان کا اور مطلب یہ ہے کہ بھئی حکومت حکومت وقت کوئی حکومتیں ہوں دنیا کی ہم ان کے ساتھ متفق ہیں اسی وجہ سے محض فرنگی لوگ اور دنیا کی حکومتیں ان پر راضی ہیں مطمئن ہیں خوش ہیں اور ان کی تعریفوں اور سرائی کے اندر وہ خطوط بھیجتے ہیں پیغامات بھیجتے ہیں رسائل بھیجتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اور یہ جناب جی ایسے بندے فدو کو انہوں نے آگے اس لیے لگا رکھا ہے کہ ظاہر بات ہے جس کے اندر کچھ بھی ایمان ہوگا یا علم ہوگا وہ کب ایسا جی، کام جی۔ کرے گا لہٰذا ایسے فدو کو لگاؤ کہ جو سوائے ناچنے کے کچھ نہ جانتا ہوگا ڈنگ وہی مارے گا نا ہاں جس میں زہر ہی نہیں ہوگا اس میں ڈسنا کہاں سے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ تقریباً چھ یاد رکھنا میں ان دو جماعتوں سے بڑھ کر اسلام ان دو جماعتوں کے برابر کا میں اسلام دشمن نہیں مانتا یہ ریبل والی اور ساوی پگڑیوں والی جی، جی، دونوں جی۔ کا منشور ایک ہے جیسے مرزا قادیانی اور سرسور دونوں کا منشور ایک تھا کسی طرح ان کا منشور ہے کیا اس لیے ان کو اور اہل سنت میں کوئی جماعت نہیں ملی تھی جو بند میں تو کور کر ہاں، گئے ویسے ابتدا سے کے تھے ہاں جی نانوتی مسٹر ٹیلر کا شاگرد ہے دلی کالج کے مسٹر ٹیلر جس نے جی۔ انگریز تھا اس کا یہ شاگرد ہے ہمارے اہل سنت میں ان کے ہاتھ میں کوئی نہیں آ رہا تھا ہاں ایک بدھو آیا جی، آ انہوں نے ایسا بندہ مکار یعنی ان کو عالم نہیں چاہیے تھا ان کو مکار چاہیے بالکل میری حضور اپنی بیوی سے بات ہو رہی تھی جی میں نے جب آپ کے نظریات اتنا بڑی متفقہ ہو گئی اچھا تو میں نے اسے کہا کشتی صاحب نے جو باتیں کی ہے نا اس کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم حکومت سے دور ہیں دعوت اسلامی ہمیں حکومت سے دور کر رہی غیر سیاسی کہہ کے ہاں۔ کیوں فرض کرو ہم پانچ بھائی ہیں یا ہم چاچے پائے سے ملا کے تیس چالیس لڑکے ہیں اگر میرے نظریات صحیح ہیں نا جی اور میں اپنا پاکستان کے لیے سیاسی طور پر کوئی بات کروں کہ نہیں جہاد کی بات کروں تو یہ ہمارے گھر میں ہی تیس بیس پچیس لڑکے میرے خلاف ہو جائیں گے وہ کہیں گے جی ریاض قادری صاحب کو جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں کہ جہاد جائز نہیں ہے تم کہتے ہو جائز ہے وہ پیر ہے ہمارا تو کون ہے تو میں نے کہا ہمارے تو گھروں میں خانہ جنگی ہو گئی ہے پالیسی انگریز کی اس نے ہمارے انگریز گھروں میں اپنے بندے پیدا کر لیے ہیں ہاں۔ ہم اپنے گھروں میں لڑے مریں گے بھائی سگے آپس میں ایک دوسرے سے جا کے جنگ کریں گے بالکل مجھے کہنے لگا آپ جہاد کا بتائیں آپ جہاد کے سنا خلاف ہمارے گاؤں بیڑا گھر تم ایسا کرو یہ تین چیزیں سکول ٹی وی بورڈ میں ان کے خلاف ہو جاؤ انشاءاللہ تیرے گھر جاتے ہوئے تیری بیوی سب سے پہلے ڈنڈا تیرے سر میں مارے گی جہاں شروع ہو جائے گا وہاں سے بیوی سے جان چوٹے گی تو آگے جی جی میں جب میں دعوت اسلامی چھوڑی ہے نا حضور جی انہوں نے مجھے بڑی بڑی آفریں کی ہیں مجھے کہنے لگے اگر آپ باہر ملک جانا چاہتے ہیں نا اپنے بیوی بچوں سمیت ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں آپ وہاں دعوت اسلامی کا کام کریں وہاں جتنے آپ کے خرچے ہوں گے باہر والے ملک کے وہ ہم کریں گے لیکن آپ موسلا اگر یہاں پہ آپ کے اختلافات ہیں نگرانوں سے آپ کا ذہن نہیں بنتا آپ بہت لہنگے ہیں وہ ہیں تو ہم آپ کو باہر والے ملک بھیج دیتے ہیں میں نے انہیں کہا یقین کیجیے میں نے کہا یہ جو باہر والی بات ہے نا کسی اور کو سنانا میں پٹھان بندہ ہوں پٹھان بندہ ہوں میں نے گھر میں جب پیدا ہوا دولت دیکھی ہے سبحان اللہ تو یہ بکنے شکنے والا نہیں ہوں میں میں تو دعوت اسلامی میں آیا تھا دین کی خدمت کے حوالے سے حضرت دیکھے صحیح شرک کی دعوت یہ صاف شرک کی دعوت ہے جی جی حق یہ بنتا تھا وہ آپ کو کہتے ہیں آپ باہر جا کر اسلام کا کام کریں ہاں جی میں کہتا ہوں نا یہ عام ظالم لوگ لکھتے ہیں یہ سال پگڑیوں والے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے میں نے کہا یار نیچے لکھ دو تم مجھے اسلام سے پیار ہے یہ کاٹ دیں گے جی جی بالکل تو حضور یہ تو آپ کے خطابات سنے ہیں تو یقین کریں ہمیں پتہ لگا دین کیا ہمیں تو انہوں نے ہائی جیک کر لیا تھا ہمارے تو دستار بھگوا کر لیے سوچنے کے لیے ہمارے پاس تو صلاحیت نہیں چھوڑی تو یہ تو ہمارے جیسے بندے ان کے چنگل سے نکل آئے ہیں کوئی آپ جیسے رہنما مل گئے ہیں یہ ساری قوم کا کیا بنے گا حضور انہوں نے تو ساری قوم کو لپیٹا مار لیا رہتی سہتی کثر انہوں نے چینل کے ذریعے پوری کر لی ہے کیا مرد کیا عورتیں سارے ان کے حامی نظر آتے ہیں ہاں، اپنے کوئی بات نہیں حضرت ہمیں معلوم ہے باطل جو ہے نا باطل جی جی یہ صرف شیشہ ہوتا ہے اور ہاتھ ایسے سمجھو جیسے پتھر ہوتا ہے بس ٹھوکر لگنی چاہیے بالکل بالکل ہمیں معلوم ہے ہم جہاں پر ان کے کوئی ہوتے ہیں نا ماننے والے پجاری جی، جی۔ ہم ان کے سامنے ایمان سے ایک ٹھوکر مارتے ہیں وہ سارے پاش پاش ہو جائیں گے تو میں روز ان کی بیعت توڑ دی تھی کہ پورے یہ اسلامی بھائی میرے خلاف ہو گئے کہ جی عزیز نے تو بیعت توڑ دی میں نے کہا بیعت توڑ دی تم کو نا میں تم سے یہ دکھاتا ہوں ماما اوتار ہاں۔ اسلام کو نہیں توڑا بیعت ہی توڑی ہے نا ہاں تو نا تو سبزی ماما اتار پھر تجھے پتہ لگ جائے گا میں نے اگلے دن سبز اتار کے سفید پہن لیا میں دیکھو اب کیا ہو وہ تو جی کہتے ہیں بیعت جب چوٹ جائے وہ کہتے مرتد ہو گیا ختم ہاں حضور انہوں نے مجھ سے سلام دعا چھوڑ دی پورے کے اسلامی بھائیوں نے مجھ سے سلام دعا چھوڑ دی میری اتنی انہوں نے مخالفت کی کہ یہ جو نکل گیا دعوت اسلامی سے اور میں نے کہا میں مسلمان تو ہوں اگر میں تمہارے دعوت اسلامی سے سیر پہ ہوا ہوں تو جب تک میں یعنی کہ تھا میں نے کام کیا آپ کے ساتھ میں نے چوری تو نہیں کر لی آپ کی نہیں جی آپ باپا کے خلاف ہو گیا تو بٹ جو باپا کا نہیں وہ ہمارا نہیں اچھا حضرت یہ وہاں ساتھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو شوق تھا بچپنے سے ہی احادیث مبارکہ حفظ کرنے کا بچپن سے حضور میں جب آیا ہوں نا یہ میں پڑھتا تھا کالج میں اچھا انجینئرنگ کی تھی ایسوسیٹ انجینئر اس کے بعد میں جاب وغیرہ کرتا رہا پھر میرا کی طرف کام ہوا اچھا اپنا پھر میں نے کسی عالم کے پاس اچھا آنا جانا شروع کیا تو اپنا نام آپ جانتے ہوں گے علامہ یعقوب رضوی صاحب یعقوب رضوی صاحب ملتان کے یہ ملتان سے اچھا ایک دو دفعہ انہوں نے الیکشن بھی لڑا ہاں حامد کازمی کے خلاف اچھا تو خیر وہ شیخ الحدیث ہے عالم ہے اچھا تو پھر میں گزارش کی کہ حضور آپ مجھے حدیث شیخ کرا دیا کریں مجھے یاد کرنے کا ذرا شوق ہے پھر وہ بسا اوقات حدیث پڑھا دیتے تھے یاد کر لیتا تھا تو کتنی یاد ہو گئی ہیں حضور میں نے کوئی دو پاک کی فضیلت کے متعلق کچھ سو سے زیادہ حدیث یاد کی تھی اچھا نہیں اور مبارکہ اس وقت کتنی یاد ہے آپ کو حضور میں تقریباً جو سے نا سات آٹھ سو حدیث یاد کی تھی اچھا اچھا اچھا تو جی۔ لیکن اب وقت کے حساب سے پھر وہ کچھ دیر میں رہ جاتی ہیں کچھ نہیں بھی رہتی ہاں جی جناب آپ جیسے آپ جیسے آدمی جو ہے نا جی جی جی ہاں، حفظ حدیث میں سبحان اللہ لیکن آپ جیسا جو آدمی ہے نا فہم دین پر زور دے ٹھیک ہے حضور یہ تو حضور ہمیں سوچ ہی نہیں ملی نا ہم تو جو سکے بکریوں کے لیے بلکہ بکریاں بھی کیا کہیں کہ بالکل وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ گیدڑوں کے ریبڑ میں دینے ہم کچھ آئے تھے ملا دین کی محبت میں آئے تھے ہمیں انہوں نے بالکل ہی کچھ اور کام پہ ہاں۔ لگا دیا ہاں، حضور میں گزارش کروں ہماری ساری فیملی جو ہے نا یہ سارے دعوت اسلامی والے ہمارے چاچے یہ وہ سب ان میں سے میں اکیلا نکلا ہوں مجھے دیکھا دیکھی کئی سائڈ پہ ہو گئے اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو لیکن کہ ان کو یہ پتا کہ عزیز نے بیت توڑ دی ہے اب وہ ہمارے پاس ہمارے گھر میں ہر وقت جو دعوت اسلامی کا آنا جانا تھا نا ہماری اپنی بہت بڑی فیملی ہے الحمد للہ یہاں پہ اور اچھا سو رسوخ ہے علاقے میں تعلق ہے ہمارا اچھا اور کیا کہتے ہیں کہ اب وہ بات نہیں رہی جو ہر وقت نگران ہمارے گھر میں آ رہے ہیں <laughs> اور یہ پنجاب کے یہ ابراہیم بھائی گئی تھے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ہمارے گھر آتے تھے بعد میں جو چھوڑ گئے تھے اور جو شاہد بھائی ہیں پنجاب کا جو نگران تھا وہ تو کئی دفعہ ہمارے گھر آیا یہ حضرت کے جو بیٹے ہیں وہ احمد رضا وہ ایک دو دفعہ کھا رہے ہمارے تو لیکن بات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہتری کی پتہ نہیں شاید ہماری نیت اچھی تھی ہاں وہی نیت ہے حسن نیت کی وجہ سے ہاں جی، کہ ہم تو دین کی محبت ہے جی ہمیں ہم یہ جو شخصیت پرستی یہ وہ یہ باقی باتیں جو کل آپ نے چار باتیں شاد فرمائی نا جی جی, جی۔ شخصیت پرستی جماعت پرستی کثرت پرستی اور مال پرستی مال پرستی آج ہمیں خراب کر رہی ہے تو کاش کے کوئی جو سنا اللہ کرے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں تو جو اعلیٰ حضرت کے جو ہے نا نظریات وہ آپ میں نظر آ رہے ہیں ان شاء اللہ اور اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لے رہا ہے انشاءاللہ اور مزید آپ کی اللہ حفاظت کرے اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے ہمیں اپنی دعا میں بھی یاد رکھے ملتان آئے وہ میرے دل میں قلق پریشانی تھی میں نے کہا یار ان کی تسلی وہ اپنا جواب نہیں دے سکا ضرور آپ نے میری شفقت فرمائی بندینا چیز پہ رات ہم گیارہ بجے تک بیٹھے آپ کے لیے جو سنا رابطہ کرتے رہے کہ آپ سے بات ہو جائے کل میں آپ کا نمبر لیتا رہا جی وہ جی۔ بھی بات اس وجہ سے کیونکہ آپ جب ملے ہیں نا مجھے جی،, جی جی تو میں نے اس وقت اندازہ کر لیا تھا کہ الحمدللہ صاحب صلاحیت آدمی ہیں دین کے طالب ہیں جی، جی۔ اور یہاں پر انشاءاللہ شاء اللہ دولت رکھیں گے امانت وہ محفوظ رہے گی نہیں ہوگی جی جی میں نے ورنہ آپ کو معلوم ہے پتہ نہیں وہاں پر کتنے آدمی بیٹھے تھے میں نے کسی کو بالکل بالکل حضور ہمیں تو ویسے بہت محبت تھی جب آپ کی زیارت کی ہے نا تو دل باغ باغ ہو گیا کہ باقی عالم قربانی ہے اور وہ آپ کی جو ماشاء اللہ جسم کا حساب کتاب ہے جو ہم نے پڑھا نا سیما صدیق اکبر اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں جی۔ بڑے دبلے پتلے اور پھر عقائد کے اندر بڑے پختہ الحمد للہ آج کل تو عالموں کے دیکھ ہی نہیں مان جی حضرت ان ان ان, ان بزرگوں کے در کے کتوں کے ہم غلام بن جائیں تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے اللہ آپ کو سلام یہ مرزا بھائی کی مہربانی حضور مرزا بھائی میرے پاس ایک دن آئے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا مجھے کارڈ دے دیں موبائل کا اچھا۔ میں نے دے دیا انہوں نے تو تقریباً سو خطاب جو تھا نا وہ اس میں ڈال دیا وہ میں آپ کے خطاب سننے شروع کی تو مجھے اتنا کچھ جنون ہوا نا آپ کے خطاب بس میں رات کے ایک ایک بجے تک سنتا نہیں تھا آپ کے خطاب سنتا الحمد للہ تو پھر جو ہے نا مجھے بڑی محبت ہوئی میں نے کہا یار یہ باتیں تو آج تک ہم نے سنی نہیں ہے ہاں۔ اور اصل میں ہمارا نظریات تو یہی ہیں چھپے ہوئے تھے نظریات چھپے ہوئے تھے ہاں، کے اوپر ہاتھ رکھا نا حضور ہاں۔ یہ وہ بندہ بڑا یقین کرے ظالم ہوگا جو آپ کی باتوں کو نہ مانے وہ ہم سکول کی پیداوار ہیں ہم رہے سکولوں میں ہیں حضرت علامہ اقبال نے سکولوں میں رہے یار اتنا مخالفت کیا ہے کہ سوچ نہیں سکتے جتنا اس نے مخالفت ہم ہم سکولوں کے خلاف ہیں ہاں، ہاں، یہ جو یونیورسٹیاں ہیں نا حضور میں جب ایم اے کی وہ داخلے بھرنے اور پیپر دینے جاتا تھا یقین کریں یہ چکلے کا ماحول ہاں، یونیورسٹی سے شاید بہتر ہو توبہ توبہ ان کے جو کیفیٹیریا ہوتے ہیں جہاں بیٹھتی ہیں لڑکے لڑکیاں ہیں نا ہمیں تو یقین ہے یہ بد کر لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے لڑکیاں ایسے بیٹھی ہوتی ہیں کہ یقین کرے ان کے سارے جسم ننگے لڑکوں کے ساتھ بیٹھی کپڑے ہو رہی ہیں ان کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہے دو دو مہینے لڑکیاں اب حضور شریعت میں حضرت میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں آخر میں جامع نظام ہے نا لاہور والا جی جی جی جی راوی روڈ پر میرا خطاب تھا بڑی مدت کی بات ہے بہت اس وقت تقاریر یعنی جاری تھی جی، جی۔ تو مول رضویہ ادھر جامع نظامیہ میں پڑھاتا ہے جی، وہ کروا رہا تھا کمرے میں ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد جامع نظامیہ کا کاری ایک ہے اظہر اظہری اس کو کہتے ہیں وہ جامع اظہر سے ہاں، جامع اظہر سے اس نے تجویز کی جامع اظہر کا بھی جو پوسٹ مارٹم آپ نے کیا <laughs> اچھا جی وہ مجھے رضوی جو ہے نا وہ تعارف ہاں جی۔ کروانے لگا یہ جی فلاں یہ قاری صاحب کا یہ نام ہے اور اظہر سے یہ ہے تجوید کے اندر میں نے اب عام الحمد بالکل مطلب ہے کہ بے جھجک آدمی تھے میں نے اس کو جی۔ کہا میں نے کہا یار بڑی اچھی بڑی عجیب بات آپ نے کی ہے یہ تو بہت بڑے چکلے سے فارغ ہوئے ہیں وہ شرمندہ ہو گیا ڈوب مرا میں نے کہا ان سے پوچھیں یار وہاں پر لڑکیاں لڑکے ننگے کچھیاں پہن کر بیٹھتے ہیں اور اساتذہ پروفیسر لوگ داڑھی مونڈے وہ ننگے ہوتے ہیں اور جب نماز پڑھتے ہیں ہنستے ہیں اس کے اندر اور جب جناب مطلب روزہ کھولتے ہیں تو شراب کے ساتھ روزہ کھولتے ہیں میں نے کہا پوچھو ان سے وہ کہنے لگا جی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں ایسے ہی تو میں نے کہا یار میں نے غلط کہا یہ تکلے سے آیا تو جی، جی، بات میں نے اور پوچھنی ہے ضرور آپ سے جی۔ میں نے سوال بھی کیا تھا وہاں لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا جی۔ مولانا اختر رضا خان جی جی بارے اختر رضا صاحب کے بارے یہ ہے کہ ہماری سمجھ کے مطابق نا جی جی یوں سمجھیے کہ امام علیہ سنت رضی اللہ تعالی عنہ ہو کی جو فکر شریف ہے جی، اس کی اگر کہا جائے کہ آدھی وراثت ان کے پاس ہے آدھی نہیں ہے ٹھیک ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ہو جو تھے نا جی جی آپ ہر باطل کے مخالف تھے تبھی تو امام اہل سنت تھے بالکل بالکل تو یہ حضرات جو ہے نا امام اہل سنت پھر آپ جس بات پر خصوصی طور پر زور دیتے تھے وہ نیچریوں کی مخالفت تھی جی بالکل بالکل اور یہ حضرات جو ہیں یہ نیچریت کے بارے میں پوری سمجھ نہیں رکھتے اس وجہ سے یعنی ایک حصہ جو وہابیت کا ہے اور دوسرا اس کی مخالفت کو رکھتے ہیں لیکن جو نیچریت کا حصہ ہے جس نے وہابیت کو پروان چڑھایا ہے دنیا میں جی جی, جی،, جی، بالکل دنیا میں وہابیت کو پھیلانے والی نیچریت ہے جی جی بالکل بالکل نیچریت لا مذہبیت اور لا دینیت جب یہ بریلوی سنیوں میں آئی تو وہ سنی نہیں رہا وہ نیچری بن گیا نیچری بننے کی وجہ سے وہاں بھی دیوبندی تمام باطل جو ہے نا ان کے ساتھ ان کی دوستی ان کے تعاون سب کو شریک ہوا وہ دن بدن پھیلنے شروع ہو گئے بہرحال میں قدرے ان کو باقیوں سے اچھا سمجھتا ہوں اور یہ تصویر کے معاملے میں تصویر کی خالی جو مخالفت وہ کرتے ہیں اور مووی فلم وغیرہ کی نا اس سے بھی نیچریت کافی حد تک ذبح ہوتی ہے جو جی، کہ جی، جی، نیچریت بہت نیچریت یوں سمجھیے کہ دنیا کے اندر نیچریت تصویر کے واسطے سے نا بہت شاید پھیلی ہے اور خالی تصویر اگر ختم ہو جائے تو کافی حد تک نیچریت دنیا سے ختم ہو جائے گی یہ فلموں کی تصویریں وغیرہ جو کہ تصویر سے تو یہ ساری لادینیت پھیلاتے ہیں یعنی کافی حد تک باقی جو ہے نا یہ ایک اور بات ہے کہ تعلیم نیچریت کی سکول میں ہوتی ہے اور تصویر جو ہے جو اس کا بہت بڑا جزب اعظم ہے اس وجہ سے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو بہت اچھے ہیں لیکن وہ ابھی کامل ان کو نہیں ملا یا بازار میں رکھنا خرد کے پاس خبر خرد ہے ان کے پاس خرد ہے نظر نظر والا نہیں ملا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں جب ان کو کامل نظر والا مل گیا نا فقیر صوفی کامل تو پھر وہ یوں سمجھیے سونے پہ سہاگا ہوں گے یہ جو مدری چینل آتا نا حضور جی ان کا ایک جو تھا نا اسلامی بھائی غیر اسلامی بھائی ہاں ہم ان کو کہتے ہیں عداوت اسلامی والے ہاں جی تھوڑا دعوت سے پہلے نا جی جی جی, جی۔ ہوا ہے نا اس کی آئین جو ہے وہ دال سے پہلے لگا دیا کریں جی، جی، دعوت ہو گئی <laughs> اچھا تو یہ میں نے کہا یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا ٹی وی پہ جی یہ آپ کے یہ ان کے اندر اور فلمی ایکٹروں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے جی۔ یہ بھی اداکار ہیں یہ بھی بیٹھے اداکار بہت اچھے بہت اچھے آپ بھی یہی کہتے میں کہا بھی اداکار ہے تو مجھ سے بڑا ناراض ہوا میں نے کہا یار جس طرح ایک فلم کی ہیروئن یا ہیرو ہوتا ہے جی یہ وہی کام کر رہے ہیں جب ہاں۔ اسلام کے اندر اس چیز کی حیثیت ہی نہیں ہے تو خیر ناراض ہوا حضور پوچھنا یہ تھا کہ امیر اہل سنت لگا حضرت جی اگر المومنین سے بھی بڑا لگتا ہے یہ میں تو کہتا ہوں اگر ہمارے القاب آپ اس کے لیے لیں گے نا جی۔ او ہو ہو تو پھر ہو سکتا ہے جہاں پر رہا پر جنگ چڑھ ہاں صحیح بات ہے جس اس کی حقیقت جتنا ہم جانتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا اور آج سے نہیں جی، جی۔ میرے حضرت صاحب قبلہ اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی اس کی تاریخ ابتدا میں تھی آپ نے فرمایا جتنا اسلام دشمن یہ نکلے گا کوئی نہیں ہوگا یہ بیس سال پرانی بات تک کر رہا ہوں بیس سال کے قریب قریب کی بات ہے پرانی جی، آپ نے اس وقت فرمایا تھا جتنا اسلام دشمن یہ جماعت نکلے گی اتنا کوئی نہیں ہوگا بالکل ہے اب تو جو دعوت اسلامی میں ہے دعوت اسلامی میں ہے وہی ان کے نزدیک مسلمان ہے مسلمان ہے جو اس سے گیا وہ میرے ساتھ بھی بیچ بوسے گا نیچری تین قسم کے ہوتے ہیں یہ تو آپ بیٹھ کر باتیں کرنے میں تین قسم کے نیچری ہوتے ہیں ایک وہ ہیں جو سیاسی یہ صرف آپ ذہن میں رکھ لیں پھر ان کی انشاءاللہ شاء سیاسی سیاسی غیر مذہبی میری یار سن سیاسی غیر مذہبی یہ جتنا سیاسی شیاتی پارٹی ہیں یہ نیچری ہیں یہ سیاسی غیر مذہبی ہے یہ کہتے ہیں مذہب کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ایک ہوتا ہے مذہبی غیر سیاسی وہ کہتا ہے مذہب ہے سیاست کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے جی۔ یہ بھی نیچری ہے تیسرے ہیں مذہبی سیاسی جمہوری ووٹوں والے یہ تینوں نیچری قسم نیچری ہیں کوئی نیچری باؤ ہے کوئی نیچری ملا ہے ہاں جی کیونکہ نیفریت کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ دین کے دین کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دنیاوی معاملات یعنی کیا مطلب سیاست جس کو حکومت کہتے ہیں معیشت روزی کمانا معاشرت یہ رہن سہن ماحول ان تینوں کو تینوں کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں اسی پہ جب ایسا اعتقاد بندہ بناتا ہے اس کو کہتے ہیں سیکولر لبرل لا دین لا مذہب یہی یورپ سے نیچریت بن کر نچلی نکلی اب یہ ملاؤں کے اندر بھی ہے اور یہ باؤں کے اندر بھی ہے جو یہ شیطانی بہو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں سیاسی غیر مذہبی یہ نہیں کہتے ہیں مذہبی غیر سیاسی اور جو ووٹوں والے ہوتے ہیں ووٹ میں جب آپ مانتا ہے ووٹ کو بندہ تو مذہب ختم ہو جاتا ہے ووٹ ماننے سے ہی مذہب ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جب بات رائے پر آ جاتی ہے کسی ہر کسی کی رائے پر خدا رسول دین کا کوئی تعلق وہاں پر نہیں رہتا تو لا مذہبیت ہو گئی لا دینیت ہو گئی تو یہ تین طبقے نیچریوں کے ہیں یہ ساوی پاگ والے یہ نیچریت کی دوسری قسم ہے ریوڈ والے نیچریت کی دوسری قسم ہے ہمارے امام لوگ ان سب کے دشمن سے مخالف ہاں آج کے بعد ان کو آپ نے سننی نہیں سمجھنا میں یقین کرے میرے ساتھ کوئی نماز کا اگر جماعت میں شریک ہو تو میں کہتا ہوں سب ٹوٹ گئی چل نکل جا سب ٹوٹ گئی چلو چلو نکل جائے بالکل بالکل حضور جب سے آپ کی فکر ہمارے انشاءاللہ ساتھ ہے نا جی۔ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا لیڈر ہے جی ان شاء اللہ کوشش کر دیا جی اب عورتوں کی بھی جماعتیں بھیجتے ہیں ہاں اور اس عورتوں کی جماعت کا ایک واقعہ بھی سن لیں یہاں دبئی ٹاؤن ہے دبئی ٹاؤن ہمارے ساتھ ہی وہاں پر وہاں ایک ہری پگڑی والے نے اپنی گھر والی بھیجی تبلیغ کے لیے وہ شیعہ کے گھر چلی گئی شیعہ ایک چھوٹا سا مدر قد کا تھا حضرت صاحب ہاں. کافی اونٹ اونٹ جسامت آدمی تھے وہ جب گئی ادھر تو وہ اس کو شروع ہو گیا جناب اس نے ذنا کیا وہ بی بی پاک نے اس کو پسند کر لیا اس نے کہا جب وہ حضرت صاحب شام کو لینے کے لیے گئے تو اس لڑکے عورت نے کہا چل بھاگ جا مجھے طلاق میں میں تو اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں وہ شیعہ کے ساتھ شادی کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور حضرت سڑکنے میں جا رہے ہیں یہ بالکل دبئی ٹائم کا ابھی ابھی میں دکھاتا ہوں وہ سڑکیں وہاں پر بجا رہا ہے لاکھ سے پوچھو اس سوا لاکھ امبیا میں سے کس کی یہ سنت ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جاتے تھے اور لانتی جو جو بھی کام کرتے ہیں وہی کرتے ہو اس کو اتباع کہتے ہیں کہ مخالفت کہتے ہیں یہ تو اتباع ہے وہ ننگا ہو گیا تم ننگے ہو گیا اس نے ٹٹی کھائی تم نے ٹٹی کھائی جو وہ کر رہا ہے اس کو اس کی اتباع جب کرتے ہو یہ تو اتباع ہے یہ مخالفت نہیں ہے اگر تم حق پرست ہوتے ان کی مخالفت کرتے تم کہتے یار دیکھو یہ خنزیر عورتیں بھیجتے ہیں عورتیں بھیجنا بغیرتی ہے یہ تو بغیرت لوگ ہیں اگر عورت کو بعد تبلیغ کی اجازت ہوتی تو صحیح سوا لاکھ نبی میں سے کوئی ایک نبی عورت آ جاتی لیکن کوئی عورت نبی نہیں بن سکی اسی وجہ سے کہ عورت کو پردے کا حکم ہے غیروں سے دور رہنے کا حکم ہے ہاں جی یہ حضور بہت بڑی شفقت آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خزری عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ناچیز پہ آپ نے کرم میرے لیے اعزاز کی بات ہے آپ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ بڑی مہربانی جناب کرے ہمارے لائق کبھی کوئی حکم ہو انشاءاللہ ہم اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی السلام علیکم وعلیکم السلام